السلام علیکم this is lecture twelfth of gender issues in psychology and this will be our fourth lecture about the theories of gender development آج کے لیکچر میں ہم کچھ بہت انٹرسٹنگ تھیریز کی بات کریں گے جن کا تعلق سائیکو ڈائنامک اپروچ سے ہے لیکن اس سے پہلے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کن چیزوں کا ذکر کیا اور کون کون سی تھیریز کو دیکھا جیسا کہ آپ ریکیپ میں دیکھ رہے ہیں ہم نے بیسکلی چار مختلف ایشوز کے بارے میں بات کی we talk about the cognitive approach Lawrence theory gender schema theory and how practically accurate is the cognitive approach ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوگنیٹو اپروچ کس طرح سے سمجھتی ہے اور ایکسپلین کرتی ہے جینڈر ڈیولپمنٹ کو اور جینڈر ریلیٹڈ کیریکٹرسٹکس کو اور ایٹریبیوٹس کو اور اس میں دو بنیادی تھیریز کا ہم نے ذکر کیا ایک تو لارنس کولبرگ کی تھیری جس میں جینڈر کانسٹینسی کا ذکر کیا گیا اور جینڈر اسکیما تھیری جس میں بیسکلی ڈیم کا نام سامنے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی اپلیکیشن وہ کہ یہ ایک اچھی تھیری ہے اٹریکٹو تھیری اور بہت اچھی طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جینڈر اسکیما کس طرح سے ڈیولپ ہوں گے اور کس طرح سے جینڈر کنسٹینسی اور کانسٹینسی کی اسٹیج تک بچہ پہنچتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تھیری جو ہے یہ بایولوجیکل فیکٹر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے اور نہ ہی یہ بہیور فیکٹر کو اس طرح سے اہمیت دیتی ہے جس طرح سے کہ اپروچ دیتی ہے لیکن بنیادی فرق یا بنیادی ایک کمی جو اس تھیری میں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بایولوجیکل فیکٹر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے آج کے لیکچر میں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا ہم سائیکو ڈائنامک اپروچ کی بات کریں گے پہلے ہم ذکر کریں گے conventional traditional psychodynamic approach کا اور پھر دیگر ماڈرن ویریشن اپروچ وہ اپروچ ہے جس کا ذکر ہر اسٹوڈنٹ آف سائیکولوجی سنتا ہے کرتا ہے اور اس کے بارے میں پڑھتا ہے اور بہت سے لوگ جو سائیکولوجی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ان کے خیال میں شاید سائیکو انالیس یا سائیکو ڈائنامک اپروچ اور شاید فرائڈ ہی سائیکالوجی کا دوسرا نام ہے سائیکولوجی کو زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سی اپروچز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس کا ذکر کیا بغیر سائیکولوجی میں کسی بھی موضوع پر بات مکمل نہیں ہو سکتی the psychodynamic approach is based on Freud theory of personality and psychosexual development جیسا کہ آپ ابھی تک سائیکولوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں فرائڈ کی تھیوری ایک بہت کمپریہنسو تھیوری ہے جس میں کسی ایک پہلو کی یا کسی کسی ایک ایک فیکٹر کی کی ویریبل بات نہیں کی گئی بلکہ اس میں ایک مکمل تھیوری پرسنالٹی کی پیش کی گئی ہے پرسنالٹی کی اسٹیجز بتائی گئی ہیں پرسنالٹی کے اسٹرکچر کے بارے میں بات کی گئی ہے ایک مکمل سائیکو تھراپی پرووائڈ کی گئی ہے اس میں زندگی کے یعنی کہ سائیکولوجیکل لائف کے بہت سے پہلوؤں کا بہت کمپریہنسو طریقے سے احاطہ کیا گیا ہے کرٹیسم سب سے زیادہ اسی تھیری پر کیا گیا لیکن سب سے زیادہ تھیریز اسی تھیری سے جنریٹ ہو فورڈین تھیری اس میں جب پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی اسٹیجز کی بات آتی ہے تو ان کو ہم theories of psychosexual development کہتے ہیں یعنی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ سیکچل فیکٹر کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن اسی چیز جس کا جینڈر رولس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق ہے فرائڈین تھیری میں وہ ہے فیملی ڈائنامکس اور کس طرح سے بچوں کے والدین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان کی جینڈر آئیڈینٹیفکیشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں family dynamics influence individuals at a subconscious level and this leads to the development of internal gender identities family میں بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر بچے جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپ کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ لیکچر پہلے ہم کسی اور حوالے سے اسی تھیری کی بات کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جو جو فیلک کے کے کے اوپر کانفلکٹس ہیں ان ریزولوشن نتیجے میں جینڈر آئیڈینٹی خاص طور پر لڑکوں میں بہت اسٹرانگ طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے فیملی ڈائنامکس کا اثر جینڈر آئیڈینٹیفکیشن کے اوپر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں یہ فالٹی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں میں بہت اسموتھ ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے ان کو کبھی اس سلسلے میں کوئی پریشانی یا کسی قسم کی کانفلکٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جبکہ کچھ بچوں کے لیے یہ مرحلہ دشوار ہو سکتا ہے اور لیٹر لائف میں بھی ان کے لیے کمپلیکس کا باعث ہو سکتا ہے gender development Freudian perspective psychosexual stages of development take place with the possibility of particular conflict at different stages gender roles develop as a result of resolution process of conflict at phallic stage یہاں پہ گو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فرائیڈین تھیری کو بہت تفصیل سے ڈسکس کریں کیونکہ ہمارے پاس کم از کم تین ایسی فرائڈین یا نیو فرائڈین تھیریز موجود ہیں جو کہ جینڈر ڈیولپمنٹ کو بہت اچھی طرح سے اور ایک نئے طریقے سے بیان کرتی ہیں لیکن ان تھیریز کو بھی سمجھنے کے لیے اور ان کی ریلیونس دیکھنے کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ فرائڈین تھیری میں اس چیز کو کیسے بیان کیا گیا ہے psychosexual stages of development کے دوران کسی بھی اسٹیج کے اوپر کسی بھی طرح کا کانفلکٹ ارائز کر سکتا ہے کیونکہ ہر اسٹیج کی پرٹیکولر نیڈ ہے اگر وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں کانفلکٹ اور اس کے نتیجے میں فکسیشن پیدا ہو سکتی ہے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بچہ جو ہے ڈیفینس میکنیزم استعمال کرتا ہے اور جو ڈیفینس میکنیزم فیلک اسٹیج کے کانفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے یا ریزالو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفکیشن کا defence mechanism feelings of rivalry and hatred develop against the father at this stage the father is seen as stronger and unconquerable and this leads to a conflict Freudian theory کے مطابق اس اسٹیج پر بچہ میل چائلڈ جو ہے وہ فادر کی طرف ایک طرح کی رائبلری محسوس کرتا ہے اس کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو کانکر کرنا چاہتا ہے فادٹ ان کو چائلڈ یہ سیچویشن بچے کے لیے ایک کانفلکٹ کا باعث بنتی ہے اس کانفلکٹ کو اس نے باہر سورت ریزالو کرنا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ آئیڈینٹیفکیشن کا ڈیفینس میکنیزم استعمال کرتا ہے یعنی اس کو یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ وہ ایک انکونکربل ہستی کو کسی طرح سے مسخر نہیں کر سکتا ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اس کے جیسا بن جائے اور جو صلاحیتیں اس میں اور جو اسٹرینگ اس میں پائی جاتی ہیں ان کو اپنا لے اور خود بھی اسی طرح کا رول اختیار کر لے نتیجہ تن میل چائلڈ شروع میں باپ کے لیے رائبلری محسوس کرتا تھا لیٹر ایئرز میں جو کہ بچپن میں ہی ہو رہا ہے وہ باپ کے ساتھ ایک طرح کی اڈاپشن اور آئیڈینٹیفیکیشن کی فیلنگ ڈیولپ کر لیتا ہے اور وہ تمام کی تمام کیریکٹرسٹکس اختیار کر لیتا ہے یا اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے باپ میں پائی جاتی ہے this gender identification leads to sex type behaviour and development of gender roles اسی جینڈر آئیڈینٹیفکیشن کے نتیجے میں لڑکے جو ہیں اپنے باپ کی طرح کی عادات و اطفار اختیار کر لیتے ہیں ایک ٹیپکل میل رول سیکھ لیتے ہیں خاص طور پہ اگر پیٹریاکل سوسائٹی ہے تو بچوں کو لڑکوں کو بہت آسانی سے اس رول میں ڈوب جانے کے اور اس کو اختیار کر لینے کے مواقع مل جاتے ہیں اور چیزیں جو ہیں دے آر میڈ فور اب کیا ہوگا کہ اگر کسی بچے کا باپ نہ ہو ایک میل چائلڈ ہو اور اس کا باپ موجود نہ ہو absence of a parent particularly the same sex parent affect normal process of gender development boys with absent father around Oedipal stage show less sex behaviour اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکیاں ماں کے ساتھ آئیڈینٹیفکیشن اختیار کرتی ہیں as a result of using the defence mechanism of identification at the stage and the boys are using the defence mechanism of identification for identifying with the father to resolve the the conflict at our stage then what happens لڑکیاں ماں کی طرح کی بنتی جاتی ہیں ماں والی کیریکٹرسٹکس یا فیمل کیریکٹرسٹکس اختیار کر لیتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ میل کیریکٹرسٹکس باپ کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں اگر سیم سیکس پیرنٹ کسی بچے کا موجود نہ ہو لڑکی کی ماں موجود نہ ہو یا لڑکے کا باپ موجود نہ ہو تو کیا ہوگا کچھ ریسرچز میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بچے میل بچے یا لڑکے جن کے فادرز موجود نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے خاص طور پہ اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ایسے بچوں میں سیکس ٹائپ بہیویئر اتنی جلدی اور اتنے نمایاں طور پر دکھائی نہیں دیتے جتنے کہ ان بچوں میں کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں اور باپ ایک سگنیفیکینٹ رول فیملی میں ادا کر رہا ہے یہ تو تھی کچھ بنیادی سی باتیں Freudian theory of gender development کے بارے میں لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا آج کے لیکچر میں ہم آپ کو کم از کم تین بہت ہی انٹرسٹنگ تھیریز کے بارے میں بتائیں گے ہر تھیری جینڈر ڈیولپمنٹ کو ایک مختلف پرسپیکٹو سے دیکھتی ہے اور ایک نیا آئیڈیا اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرائڈین تھیری ہم جانتے ہیں کہ فرائڈ کو اس کے فالوئر نے بعد میں اس کی تھیری کے نئے ورژن پیش کیے اور نئی ایکسٹینشن اس کی بنائی نیو فرائڈ نے تھوڑا سا اس سے زیادہ ڈائگریس کیا اور ڈپارٹ کیا اور ان لوگوں نے ایمفسائز کیا سوشل فیکٹرس کے اوپر سوشل ویریبلس کے اوپر one of the most important names amongst the neo Freudians was that of Karen Horney Karen Horney کی تھیری دلچسپی ہے اس کی اپلیکیبلٹی بھی ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فرائیڈین تھیری کے پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے بھی انہوں نے ایسے آئیڈیاز دیے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں فرائیڈین تھیری میں زیادہ ریالٹی سے نزدیک ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں خاصی انریلسٹک ہے اور ان کی جگہ انہوں نے آلٹرنیٹ کر کے ان کو ان کی جگہ پہ نئے آئیڈیاز دیے اور ان کو ریپلیس کیا زیادہ ریئلسٹکلی بیسڈ کانسیپٹ کے ساتھ Karen Horney reexamine some of Freud basic concept although she remain within the psychoanalytic paradigm and accept the role of unconscious as a driving force he digress from Freud on gender difference in personality development بنیادی طور پر Karen Horney psychoanalytic paradigm میں اسی فریم ورک میں کام کر رہی تھی لیکن انہوں نے فرائڈ سے کچھ چیزوں پر اختلاف کیا خاص طور پر جس طرح سے فرگین تھیری میں جینڈر رولز کو ان کی ڈیولپمنٹ کو اور جینڈر ریلیشن شپس کو بیان کیا گیا تھا اور ان کے کمپلیکس کا اور کانفلکس کا ذکر کیا گیا تھا Karen Horney had a different viewpoint regarding that she differed from Freud on the concept of envy in females their feelings of inferiority and masculinity masculinity thereby female express masculine attitude and behaviour Freudian theory میں اگر آپ کو یاد ہو early stage of psychosexual development کے دوران اور خاص طور پر پیلک اسٹیج میں وہ کمپلیکسز کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر لڑکوں کی ڈیولپمنٹ میں ایڈپس کمپلیکس کا ذکر ہے وہیں پر لڑکیوں کی ڈیولپمنٹ میں الیکٹرا کمپلیکس کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ میسکولینٹی کانفلکس کی بات آتی ہے یا کمپلیکس کی بات آتی ہے اور پھر این کا ذکر آتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں میلس کو این کرتی ہیں because they can they feel that they are not as perfect physically Karen Horney کے خیال میں یہ درست نہیں تھا ان کے خیال میں اس کی اور وجوہات ہیں اور یہ کہنا کہ فیمل جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں اور فیمینٹی کے رول اختیار کرنا ایک طرح کی انفیریورٹی کا اظہار ہے کیرن ہارنی سے اس بات سے بھی اختلاف کیا she also differs on early childhood experience and the significance that he attach to the role of biological factor Freudian theory میں انکانشیز پر ایمفسز کیا گیا تھا ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینس پر زور دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ارلی ایئرز ہی فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیڈس پر اور ڈرائیوس پر اور انسٹنگس پر جو کہ بایولاجیکل ہیں بیسکلی ان دیٹر ان کو بہت زیادہ اسٹریس کیا گیا کیرن ہارنی ان چیزوں پر بھی فوائد کیمپس سے اختلاف رکھتی تھی ان کے خیال میں زندگی بھر کے ہے صرف ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینس نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل فیکٹر کے ساتھ ساتھ سوشل بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں she argued envy have against males was symbolic and that not emerge how for desire of physically matching It represented a desire to attain the social prestige and position that men enjoy. Karen Horney نے یہ نہیں کہا کہ فیملز میں سرے سے کسی طرح کی envy against men پائی ہی نہیں جاتی. ہاں اگر envy پائی جاتی ہے اگر وہ ان کی طرح کے بننا چاہتی ہیں یا رشک کرتی ہیں مردوں پر تو وہ ایک سمبولک چیز ہے وہ فزیکل ابلیٹی اور فزیکل پرفیکشن سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ وہ ایک سمبولک فارم میں اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اس پرسٹیج کو میچ کرنا چاہتی ہیں جو کہ مردوں کو ہر معاشرے میں حاصل ہے کیونکہ تمام معاشرے پیٹریاکل ہیں ویسٹرن سوسائٹی بھی بہت سختی کے ساتھ پیٹریاکل سوسائٹی تھی جس وقت یہ تھیریز پیش کی گئی تو فیملس میں یا چھوٹی لڑکیوں میں جو ایک خواہش ہے لڑکوں کو میچ کرنے کی یا ان جیسا بننے کی یا ان پر رش کرنے کی وہ ان کی فزیک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ معاشرے نے ان کو جو درجہ دیا ہے ان کو جو ایک اور ایک اسٹیٹس دیا ہے اس کو میچ کرنے کی خواہش ان میں ایک کا کا یا رش باعث بنتی ہے significance of social men men women's ability women's ability to reproduce womb envy. Horney Horney کے خیال میں psychological ڈیولپمنٹ کے اندر اور گروتھ کے اندر سوشل ویریبلس بہت اہمیت رکھتے ہیں social factor social surrounding and the people around a person they all matter a lot جہاں تک این کا تعلق ہے ہارنے کے خیال میں اگر لڑکیاں این کرتی ہیں لڑکوں کو تو دیکھا جائے تو میلز بھی بہت زیادہ حد تک فیملس کو این کرتے ہیں اگر فائڈن تھیری پر یقین کر لیا جائے اور اس کو بالکل صوفی سے درست مان لیا جائے تو اس میں لڑکیاں انوی کر رہی ہوتی ہیں میلس کو because of their physique and their body اگر یہ درست ہے تو ہارنی کے خیال میں دوسری جانب دیکھا جائے تو مردوں کے پاس کافی بڑا ریزن ہے کہ وہ عورتوں کو این وی کرے because the ability to reproduce they are the ones who can give birth to the new generation to their offspring and men cannot according to Horney men women Horney کے خیال میں مرد جو ہر وقت میں مصروف رہتے ہیں زندگی بہت زیادہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور for what they are lacking what the women have یعنی اور ان کی اوور کمپنسن جو ہے یہ ان کی اوور امبیش نیچر اور کمپیٹیو نیچر کا باعث بنتی ہے اسی کی وجہ سے وہ عورتوں کو سبزروین پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ تمام نیگیٹو ایٹریبیوٹ جو ہیں عورتوں کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے خود کو زیادہ محفوظ اور اسٹرانگر اور سیکیور محفوظ محسوس کرتے ہیں سو ہارنگ کی تھری کے مطابق مردوں کو اور ایک پیٹریال معاشرے کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ مرد ہمیشہ اسٹرانگ محسوس کرے ان کمانڈ محسوس کرے اور گارڈن محسوس کرے ایسا کرنے کے لیے اور اپنی اس خامی کو چھپانے کے لیے کہ کہ اس میں میں ریپروڈکشن کی نہیں ہے ہے جو عورت وہ چیز جو باپ میں نہیں ہے لیکن ماں کے پاس ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ عورت کمزور ہو عورت کمزور محسوس کرے اور لوگوں کو معاشرے میں یہ احساس دلایا جائے خاص طور پہ میلز کو کہ عورت کمزور ہے عورت انفیریئر ہے اور ایسا ہی کرنے کے لیے تمام معاشرے کے جو تمام سسٹم ہے تمام سیٹ اپ ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ عورت انفیریئر محسوس کرتی ہے اور مرد اس کو انفیریئر محسوس کرواتا ہے unlike Freud Horney believed that female had origin in male فیملٹی disagreed from Freud over the idea feel inferior because of او فزیکل انفیری سو ہارنے کے کہنے کے مطابق مردوں کی اس کا اور اس کا بنیادی یا اس کی بنیادی وجہ یا اس کا روٹ کاز مردوں کی انسیکیورٹی ہے فیملس کی envy اور فیملس کا انفیریٹی کمپلیکس نہیں تو مردوں اور عورتوں کی جو ٹسل ہے اور اس کے اندر مرد اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتا ہے یا ہاوی رہنا چاہتا ہے اور عورت کو ڈپینڈنٹ محسوس کروانا چاہتا ہے اس کی وجہ میل انسیکیورٹی ہے فیمل کا انفیریٹی کمپلیکس نہیں it is men's behaviour and a society with that denigrates female inferiority females کی انفیریٹی کا احساس مردوں کے اس بہیویئر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کے تمام تر سیٹ اپ اور کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کس طرح سے اس کو پلان کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں عورت انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں سوشل فورسز باعث ہے فیملس کے انفیریئر محسوس کرنے کا یا کمزور محسوس کرنے کا یا کم تر محسوس کرنے کا اور دوسری جانب سوشل فیکٹرز ہی ہے سوشل بایس ہی ہے جس کی وجہ سے مرد زیادہ اسٹرانگ محسوس کرتا ہے زیادہ ہاوی محسوس کرتا ہے اور زیادہ انڈیپینڈنٹ محسوس کرتا ہے اور زیادہ قابل بھی یہ کچھ تھیریز تھیں جو ہم نے فرائڈ تھیری اور کیرن ہارنے کی تھیری جو کہ سائیکو انالیس کے کچھ ابتدائی اور کچھ درمیانی برسوں میں ہمارے سامنے آئی پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ پچھلی دو تین دہائیوں میں کچھ لوگوں نے اس پہ بہت مختلف انداز سے بھی کام کیا ہے اور جہاں ہم فرائیڈین اپروچ کی بات کرتے ہیں نیو فرائیڈین اپروچ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اگر ہم کنٹمپرری سائیکو ڈائنامک اپروچ کو دیکھیں اس میں ہمیں فیملسٹ اپروچ کا بھی ایک بہت خاص اور ایک مضبوط سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن دکھائی دیتا ہے کیونکہ فیملسٹ اپروچ رکھنے والے سائیکولوجسٹ نے جب جینڈر رولس کو سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو psychoanalytic point of view سے بھی دیکھا اور اپنے مختلف ورژنس ہمارے لیے پیش کیے contemporary psychodynamic theories the feminist thought affect the Freudian school of thought as well موجودہ زمانے کی جو فیمنسٹ اپروچ تھی فیمس تھی اس نے فاڈن اپروچ کو بھی متاثر کیا یعنی اپروچ کو ان کے کہنے کے مطابق ارلی چائلڈہڈ سیکچل ڈیولپمنٹ اس کی اپنے ایک رول ہے اپنا ایک کردار ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی عوامل ہیں جو سوسائٹل ایٹیٹیوڈ ہیں جو پریجڈسز ہیں اور بچوں کی اپ برنگنگ کس طرح سے کی جاتی ہے میل بچوں کو کس طرح سے پالا جاتا ہے فیمل بچوں کو کس طرح سے اس کی پرورش کی جاتی ہے یہ تمام فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے جینڈر رولس کی ڈیولپمنٹ میں Childhood experiences are responsible for making the male believe that he is masculine and a female believe that she is feminine. These experiences lead to gender inequality. This situation is a result of a male-dominated society. Contemporary psychodynamic theories uh, regarding uh, gender development and gender roles, they emphasize upon the early childhood experiences but not in way that Freud had Freud نے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسیز کی بات کسی اور طرح سے کی لیکن جو ہمارے فیمنسٹ اپروچ رکھنے والے اور ایک لبرل ماڈرن اپروچ رکھنے والے سائیکو اینالسٹ ہیں انہوں نے چائلڈہڈ ایکسپیرینس کو اور طرح سے دیکھا ان کے کہنے کے مطابق بچپن میں جو اپ رنگنگ ہے جو بچوں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہے وہ شروع سے ہی جینڈر انکوالٹی کی بنیاد رکھ دیتا ہے کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کس طرح کے کھیل ان کو کھلائے جاتے ہیں کس طرح کی چیزیں ان کے ذہن پر امپرنٹ کی جاتی ہیں وہی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ وہ میل رول اڈاپٹ کریں گے یا فیمل اڈاپٹ کرتے ہیں Nancy Chodorow and Kishk psychologist developed version of the psychodynamic which is quite different from the traditional Freudian approach Chodorow اور کشک کی تھیریز جو ہیں وہ انتہائی انٹرسٹنگ تھیریز بھی ہیں ان میں ایک نئی جہت بیان کی گئی ہے ایک نیا اینگل بیان کیا گیا ہے جینڈر رولس کو سمجھنے کا اور اگر ان کو ہم conventional traditional psychodynamic approach کے ساتھ کمپیئر کریں تو خاصی مختلف ہے لیکن وہ شامل اسی پیراڈائم میں ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی root traditional psychodynamic approach میں ہے فرائڈن تھیری سے ہی انہوں نے اٹھ کر اور نئی ڈائریکشن تلاش کی اور اس کا کانٹیکٹ جو ہے کسی اور تھیری بہیویئر یا کوگنیٹو تھیری کے مقابلے میں سائیکو اینالٹک تھیری اور اس کے مین پرمیسز کے ساتھ ہے چوڈرو کی تھیری اور کشک کی تھیری آپس میں شاید اتنے زیادہ میل نہیں کھاتی ہوں گی ان میں تھوڑے سے اختلافات ہوں گے although they are not contradictory اور they are not opposed to each other but they are two different theories two different approaches towards the understanding of gender roles سب سے پہلے ہم بات کریں گے چوڈرو کی تھیری کی اس تھیری میں ارلی ایکسپیرئنس امپورٹینٹ ہے کا زمانہ ہے اور کس طرح سے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہیں اور بچے ان کو دیکھ کر کیا سیکھتے ہیں یہ سب کچھ بہت اہم ہے جینڈر رولس کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں Chodorow theory on early childhood experience with mothers where children identify with their mothers چوڈروں کی تھیری میں ارلی چائلڈہڈ چائلڈہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر انفینسی کے زمانے کے ایکسپیرینسیز اور پھر انفینسی سے لے کے ٹوڈلرہڈ تک کے زمانے کے ایکسپیرئنسیز اس زمانے میں بچے کے اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنس ہیں کس طرح کی کے درمیان میں انٹریکشن ہوتی ہے ماں کا بچے پر کیا اثر ہوتا ہے یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں یہ ڈیٹرمن کرنے میں کہ پہلی بات بچہ کس طرح کا جینڈر رول اختیار کرے گا دوسرے اس کے لیے نئے جینڈر رول یا اصل جینڈر رول کی اڈاپشن آسان ہوگی یا مشکل اسموتھ ہوگی یا اس کے لیے کمپلیکس کا باعث ہوگی اسموتھ ٹرانزیکشن سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر حالات نارمل ہو اور نارمل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو بچے کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اپنا جینڈر رول اختیار کرنے میں یعنی فیمل چائلڈ کو ایک فیمل رول اختیار کرنے میں اور میل چائلڈ کو میل یا میسکولین رول اختیار کرنے میں کچھ بچوں کے لیے یہ چیز مشکل ہو سکتی ہے دشوار ہو سکتی ہے کانفلکٹ سے باعث ہو سکتی ہے کانفلکٹ کا باعث ہو سکتی ہے کیوں اس کو چوٹرو اپنی تھیری میں بیان کرتی ہیں اور ان کی تھیری کے مطابق لڑکیوں کے لیے یہ ٹرانزیشن اسموتھ ہوتی ہے ان کو کوئی خاص رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جبکہ لڑکوں کے لیے یہ چیز مشکل کا باعث ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ بچوں کے لیے میل بچوں کے لیے مشکل جلدی آسان ہو جاتی ہے پیرنٹس کی کی ہیلپ ہیلپ سے سے یا ایکسٹرنل مدد وہ اس کو اچھی طرح سے کور کر لیتے ہیں کراس کر لیتے ہیں اور آسانی سے اپنا نیا رول اڈاپٹ کر لیتے ہیں کچھ بچوں کے لیے خاصا مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے the girl child keeps association with mother to become feminine شوائد نے سٹیج کی بات کی تھی Nancy Chodorow pre phase phase کی بات کرتی ہیں یعنی آنے سے پہلے بچے پر ایک فیز آتا ہے جس کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان کے خیال میں جینڈر کی ڈیولپمنٹ میں پری فیز اور اس میں ہونے والے ایونٹس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ایونٹس اس فیز میں کیا ہو رہے ہیں بچہ انفینسی سے باہر آ رہا ہے میل اور فیمل چائلڈ دونوں ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور اب ان کو ایک نیا رول اختیار کرنا ہے لڑکی کو ماں والی کیریکٹرسٹکس اڈاپٹ کرنی ہے اور لڑکے کو باپ والی یعنی ماں والی کیریکٹرسٹکس وہ اختیار نہیں کر سکتا Chodorow shared with Freud pessimism about gender equality she like Freud was pessimistic about any potential equality between men and women male اور فیمل ایک ہو سکتے اباؤٹ بٹوین سیکس دونوں کو کوئی امید نہیں تھی ان میں ایک پیسمیزم پایا جاتا تھا کہ مرد اور عورتیں ایک سے کبھی نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے نہ معاشرے کی نظروں میں اور نہ ہی اپنی پرسپشن کے ذریعے لیکن what cause this inequality was different in point of view of Chodorow as compare to viewpoint of so Chodorow کے خیال میں پری ایڈیبل اسٹیج میں ارلی انفینسی کے بعد کے جو برس آتے ہیں اس میں ہونے والے ایکسپیرئنس میٹر کرتے ہیں اس بارے میں کہ بچہ جینڈر رول کیا اختیار کرے گا کیسے اختیار کرے گا اور اس کے بارے میں کیا محسوس کرے گا for Chodorow the development of personality and gender was different for male child and the female child what is is the fact that most if not all children are mothered by women alone do not have the ability of infant care however most nurturing or by mothers اور یاد رکھنے کی بات چوبڑوں کی تھیری کے مطابق یہ ہے کہ ارلی ایکسپیرئنس تمام بچوں کے جو ہے اور انفینسی کا زمانہ تمام بچوں کا جو ہے اس میں ڈائریکٹ انٹریکشن اور کلوز انٹریکشن ہوتی ہے ماں اور بچے کے درمیان تمام سوسائٹیز میں بنیادی طور پر جو کیئر گیونگ ہے نرچرنس ہے بچے کا دھیان رکھنا جو ہے تمام کا تمام مائیں کرتی ہیں یا عورتیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورتیں ہی کیپیبل ہیں نیچورنس کی اور صرف وہی محبت کر سکتی ہیں وہی پرورش کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں لیکن معاشرے کا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ یہ تمام کام عورتیں ہی کرتی ہیں اور مائیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ آٹومیٹکلی چاہے میل چائلڈ ہو یا فیمیل چائلڈ ہو ماں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے اور کلوز ہوتا ہے the bonding between mothers and children early childhood has a deep imprinting on the children this affect how different for the male and female child اب اس زمانے میں بچے کے ذہن پر جو اثرات ہیں ماں کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ کے اور ماں کے ساتھ اس کے رشتے کے وہ بہت گہرے ہوتے اور ہمیشہ کائم رہنے والے لیکن یہ اثرات میل بچے میں مختلف ہیں اور فیمل بچی میں مختلف کیونکہ ان کی ریلیشن شپ نے اگلے کچھ زمانے میں اگلے کچھ برسوں میں بالکل تبدیل ہو جانا ہے بچی کی جو ریلیشن شپ ماں کے ساتھ ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے گی اور لڑکے کی جو ریلیشن شپ ماں کے ساتھ ہے اس کو تبدیل ہونا ہے اس کی باپ کے ساتھ ایک نئی ریلیشن شپ نے جنم لینا ہے mother mothers and relationship is not as close as a mother daughter relationship mothers and daughters are closer since they are of the same sex ماں اور بیٹی کی ریلیشن شپ اس ریلیشن شپ پہ فرق ہے جو ماں اور بیٹے کے درمیان میں پائی جاتی ہے بیٹی اور ماں کیونکہ ایک ہی سیکس سے تعلق رکھتی ہے اس لیے ان کی ریلیشن شپ وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ کلوز ہو جاتی ہے اور زیادہ انٹیمیٹ ہوتی جاتی ہے جبکہ بیٹے کے ساتھ یہ ریلیشن شپ سیپریشن کا شکار بھی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے مینٹلی دور بھی ہوتے جاتے ہیں دا انفینٹ انویئر آف دیکس ڈیف دا مدرس فیمل چلڈرنٹ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ میل ہے یا فیمل لیکن ماں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مائیں میل بچے کو اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں اور فیمل کو اور طرح سے بچے ایک سے ہی ہوتے ہیں ماؤں کا رویہ ان کے ساتھ مختلف ہوتا ہے perception of gender difference when children for the female child already identified with the mother and now this identification however boys have a tougher task at hand infancy سے ٹوڈلرہڈ اور چائلڈہڈ میں اینٹر ہونے کا مرحلہ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے مختلف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے لڑکیوں کے لیے جب وہ سیلف کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے ان کی اپنی ذات کی شناخت اور تشخص قائم کرتی ہیں وہ اپنے ذہن میں تو یہ ایک آسان مرحلہ ہوتا ہے وجہ ان کی ماں کے ساتھ ایک کلوز بانڈنگ ہے کلوز ریلیشن شپ ہے ان کی اور ماں کی سیکس ایک ہے ان کے سامنے ایک رول ماڈل موجود ہے جس رول ماڈل کے ساتھ وہ ڈے ون کے ساتھ ڈے ون سے مسلسل ان ٹچ ہیں کانٹیکٹ میں ہے اٹیچڈ انہوں نے وہی رول اختیار کرنا ہے اسی شخص کے رول کو اپنانا ہے جس کے ساتھ وہ آلریڈی ایسوسیڈ ہے لڑکیوں کے لیے یہ سب کچھ آسان تھا لیکن لڑکوں کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہے کیونکہ اٹیچ وہ ایک اپوزٹ سیکس کے پیرنٹ کے ساتھ ہے شروع سے ان کی کلوز بانڈنگ ماں کے ساتھ ہے ماں کو ہی انہوں نے سب سے زیادہ آبزرو کیا ہے ماں ہی نے ان کو نرچر کیا ہے ان کی کیئر کی ہے لیکن جب سیلف کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی بات آئی اپنی ذات کا تشخص قائم کرنے کی بات آئی اپنے آپ کو شناخت کرنے کی اسٹیج آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس ذات کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا انہوں نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے اور اس کے رول کو اختیار کرنا ہے Having lived in a mother-centered world and having already identified with her, they have to develop an identity separate from the mothering from motherhood and to the development of self اور mother and the reduction of their motherhood یہ ایک اہم مرحلہ ہے ایک بچے کی زندگی میں بیٹے کو ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ کے باوجود اس سے سیپریٹ ہونا ہے اور باپ کا رول اختیار کرنا ہے ایسا کرنے میں اس کو فیمل والی ساری باتوں کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے اگر وہ فیمل یا فیمنش کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو گریجولی اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ باپ کے رول کو اڈاپٹ کرے اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کے جیسا بنے اور اس کی تعریف کرے اور فیمنٹی کے تمام ایسپیکٹس کو اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرے اپنی ذات میں شمولیت سے ان کا انکار کرے the gender similarity between mothers and daughters and the difference from sons affects emotional closeness research has confirmed that sons and daughters are different ones when the boys have to separate themselves from mothers reject کرنا شروع کر دیا تو اس تمام پروسیس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے اس کے بہت ڈیپ روٹیڈ بچے پر ہوتے ہیں فیمینسی چوڈروں کے خیال میں مردوں میں عورتوں کے لیے جو ایک مسٹرسٹ پایا جاتا ہے ان کے لیے ایک ریجیکشن اور ان کو انٹیریئر سمجھنے کا ایٹیٹیوڈ اور ایک سمجھنے کی پرسپشن جو ہے وہ اسی سیپریشن کا نتیجہ ہے کیونکہ بچے کو باپ کا رول یا میسکولین رول اڈاپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے فیمینٹی کو ریجیکٹ کرنا ایک اہم حیثیت رکھتا تھا اگر فیمینٹی کو وہ ریجیکٹ نہ کرتا اور اس کو اپنا رکھتا تو وہ رول کبھی بھی اختیار نہ کر سکتا the development of in girls smooth and now they have a close relationship their mothers mothering their children لڑکیوں کے لیے یہ ٹرانزیکشن بہت آسان ہے ماؤں کا ہی رول اختیار کیا ایڈلٹ ہوڈ میں بھی وہ وہی سب کچھ کریں گی جو ان کی ماؤں نے کیا یا ان کو سکھایا اینڈ when they become mothers themselves they are in fact replaying and reenact the same role as a mother were playing according to Chodorow the effort on part of a boy to distinguish and separate themselves from mothers result into the world wide denigration of women by men اور مردوں کا فیملیٹی کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں جو رویہ ہے تمام دنیا میں ٹوڈرو کا خیال ہے کہ اسی کا ریفلیکشن ہمیں دکھائی دیتا ہے ہر سوسائٹی میں اسی طرح سے ہوتا ہے تو ان کی تھیری میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی چیز ہے early childhood experience preoedipal phase اس دوران ماں اور بچے کی ریلیشن شپ لڑکیوں کا فیمل رول اڈاپٹ کرنا اور لڑکوں کا میل رول کے اڈاپشن کے لیے فیمینینٹی کو ریجیکٹ کرنا اور یہی ان کے الٹیمیٹ فیمیننٹ اور میسکولین رولس کی شناخت بنتا ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں اور اپنی اڈلٹ لائف میں اور فیوچر میں کس طرح سے میسکولینٹی کو اور فیمینٹی کو پرسیو کریں گے لڑکیوں کے لیے فیمینٹی ایکسیپٹیبل چیز ہے ڈیزائربل چیز ہے میل کے لیے ایک مسٹرس کا ایک ریجیکشن کا باعث یہ تو تھی نام چوڈرو کی تھیری جیسے کہ ہم نے کہا تھا ایک اور موجودہ جو ہم کنوینشنل لٹریچر پڑھتے ہیں سائیکو ڈینمک اپروچ کا اس میں ہمیں یہ دونوں ہی نام دکھائی نہیں دیتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ارلی ایئر سے تعلق نہیں رکھتے اور یہ سائیکو ڈائنمک اپروچ کی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کشک نے فرائڈین لائن پہ ہی چلتے ہوئے گریک میتھولوجی سے کریکٹر لینے کا رویہ اختیار کیا اور وہی چیز کی جو فرائڈ نے کی تھی لیکن ایک بالکل مختلف طریقے سے اور بالکل مختلف مقصد کے تحت درشک کی تھیری میں انہوں نے فرائڈ کی طرح سے ہی سفکلیز کے پلے سے ایک کریکٹر لیا آپ کو شاید معلوم ہو ایڈپس کا کریکٹر سفکلیز کے پلے میں پایا گیا تھا اسی طرح سے کشت نے اینٹگنی کا کیریکٹر وہاں سے بورو کیا جو ہے وہ ہمارے جانے پہنے بچانے کردار ایڈپس کی بیٹی تھی ایڈپس اور ڈکوسٹا کی اور یہ کیونکہ ایک المیا اس کھیل میں جہاں سے کردار لیا گیا اس میں المیا پایا جاتا ہے اور اس میں ایک کافی ٹریجڈی دکھائی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ اس کی بیٹی بھی تھی اور ہاف سسٹر بھی تھی جو واقعات ٹریجک واقعات اس پلے میں ہوئے جو کہ ایک مشہور زمانہ پلے ہے ان تمام واقعات کے نتیجے میں اور جو ٹریجک حادثات کے نتیجے میں ایڈپس نے اپنی آنکھیں جو تھیں ان کو پھوڑ لیا ان کو ڈسٹروائے کر دیا جس کے بعد ایک اندھے کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت تھی اور یہ سہارا اس کو نے دیا جو کہ اس کی بیٹی تھی اینٹگنی نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں اپنا تمام فریڈم قربان کر دیا اور اس نے تمام تر وقت اپنے باپ ایڈپس کی حفاظت کی اس کی دیکھ بھال کی اور اس کا خیال رکھا کشک کی تھیری کو ہم عام طور پر اینٹگنی فیز تھیری کے نام سے جانتے ہیں یعنی ہر لڑکی ہر عورت کی زندگی میں ایک فیز آتا ہے جس میں وہ انٹگنی کا سا کردار ادا کرتی ہے کشک has borrowed the character of Antigone from Sophocles Greek play just like Freud borrowed the character of Oedipus Antigone was Jocasta's and Oedipus daughter she was Oedipus caretaker companion and guide after Oedipus destroyed his eyes Antigone devoted her life and freedom to the care of her father ڈیوشنٹی ڈیولپمنٹ این میک اپ ابھی آپ نے جو سلائڈ دیکھی اپنی اسکرین کے اوپر اس میں ہم نے اس قصے کو جان بوجھ کر آپ کے سامنے اس فارم میں پیش کیا کیونکہ انہی لائنوں میں انہی سطور میں آپ کو پوری تھیری دکھائی دی جائے گی اگر آپ نے غور کیا ہو تو بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی آنکھیں پھوڑ لی جو نابینا ہو گیا اور محتاج ہو گیا اور جنگلوں میں بھٹکا پھرتا تھا اس کو ایک کیئر ٹیکر نے سنبھالا اور اپنی تمام فریڈم کو اور اپنی تمام خوشیوں کو اس کے لیے قربان کر دیا تیاگ دیا اور ہر وقت اس کا دھیان رکھا وہ شخص جو نابینا تھا اس نے یہ سمجھا یہ تمام ڈیووشن اور تمام کیئر جو اس کو اس لڑکی سے مل رہی ہے وہ اس کا رائٹ تھی یعنی اس لڑکی کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا as she had nothing else to do اور کشپ کے خیال میں یہی آئیڈیا اور یہی دو کیریکٹر ان کی ریلیشن شپ بیان کرتی ہے دنیا بھر میں ہر سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی میل اور فیمل کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جائے گا یہی چیز ہمیں وہاں پر دکھائی دے گی کشک نے مکمل طور پر فرائڈ سے اپنی تھیری میں ڈس نہیں کیا کچھ چیزوں میں وہ فرائڈ کے ساتھ کرتی ہیں لیکن جہاں پر میل اور فیمل ریلیشن شپ کی بات آتی ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرائڈ کے ایک overemphasis upon sexual instinct کی بات آتی ہے وہاں پر کشک نے ڈس ایگری کیا اور اس میں اپنی تھیری کو انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ بہتر اور زیادہ اپلیکیبل اور زیادہ پریکٹیکل دکھائی دیتی ہے کشک acknowledges the usefulness of the application of the legend of Oedipus in Freudian theory, but disagrees with the way he treated women in his concept of female Oedipus complex. Antigone represents a typical good daughter in a patriarchal family. کشک کے خیال میں فرائڈ نے بڑا اچھا کیا وہ اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ انہوں نے گریک پلے سے کریکٹر لیا میتھولوجی میں سے آئیڈیاز لیا ان کے ذریعے انسانی زندگی کو اور انسانی نفسیات کو بیان کرنے کی کوشش کی اور بڑی اچھی کوشش کی لیکن ہم جانتے ہیں کہ ٹرائڈ نے ایڈپس کمپلیکس کو جس طرح سے استعمال کیا وہ آئیڈیا تو کشک کہتے ہیں کہ صحیح ہے لیکن اس میں جس طرح سے عورتوں کو انوالو کیا گیا اور عورتوں کی سائیکی کی اور سائیکالوجی کی ایکسپلینیشن کی گئی اس کے ساتھ جس طرح سے اور بہت سے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں کشک بھی بہت اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں ان کے خیال میں عورت کے کردار کو اگر ایکسپلین کرنا ہو اور معاشرے میں عورت کے ساتھ ہونے والے ٹریٹمنٹ کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسٹڈی کرنا ہو تو ہمیں ایٹوپس کی بجائے اور ایٹوپس کمپلیکس کی بجائے کے پر توجہ دینی چاہیے انٹیگنی دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جانے والی ایک اچھی یا کنوینشنل بیٹی یا عورت کو بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کرتی ہے societies in which men are born grown and developed granted power to then in in the society as as As as well their their families. part of this system and process, men take women possession. معاشروں میں جب لڑکے اور بڑے کر مرد پرورش پاتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے اس تمام تر کو اس طریقے سے پلان اور ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ عورت کو اپنا پوزیشن سمجھتے ہیں اس کو انفیریئر سمجھتے ہیں خود کو سیلف ریلائنس سمجھتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ گردانتے ہیں لیکن عورت کو مجبور اور انفیریئر اور محتاج سمجھتے ہیں women on the other hand are born and in such a manner that they consider as men's position لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ معاشرے میں مرد کو اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے اور ایسے پرورش کی جاتی ہے کہ عورت کو اپنا پوزیشن سمجھتا ہے دوسری جانب فیمل کو بھی اس طرح سے پالا جاتا ہے اور اس کو اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے کہ خود بخود اگر مرد نہ بھی اس کو احساس دلائے خود بخود وہ اپنے آپ کو میل کا ایک پوزیسڈ سمجھتی سمجھتے یعنی سمجھتی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میل پوزیس کرتا ہے یا کرے گا یعنی اگر ہم دیکھیں تو کشک کی تھیری میں جس فیکٹر پہ جا رہا ہے وہ ہے خیال میں لڑکیوں کو شروع سے اس طرح سے ان کی کی جاتی ہے کہ ان میں انٹگنی کا کریکٹر فارم کرتا ہے یعنی ان کو تمام وہ چیزیں ان میں تمام کیریکٹرسٹکس ان میں ڈالی جاتی ہیں جو کہ ایک انٹگنی میں ہوں گی اور کسی اور طرح کے کریکٹر میں نہیں یعنی ایک ایسا کردار جو کہ نیچورنٹ ہے جو افیکشنیٹ ہے جو کہ کیئر گیونگ ہے اور سیکریفائسنگ ہے لڑکیوں کو تمام سوسائٹیز میں ہونے ہونے کی کی کی وجہ وجہ سے سے اور میل ڈومینیٹڈ تربیت دی جاتی ہے خواہ وہ ویسٹ میں یا ایسٹ میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میل ڈومیننس محسوس کرتا ہے اور فیمل جو ہے وہ مستقل طور پر سبسروینس محسوس کرتی ہے اور یہ سب جو جو بچپن میں سکھا دی جاتی ہے بڑے ہوتے تک اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے جبکہ میل کو جو شروع میں ڈومیننس کا احساس دلایا جاتا ہے وہ لیٹر لائف میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہی چیز اور اور اس کی وجہ سے کم تری کا احساس عورتوں میں اپنے بارے میں بہت زیادہ ہائی کا باعث نہیں بنتا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سچویشن میں عورت اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ماڈل میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے اس شکل میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ میلز پسند کرتے ہوں بہت کم خواتین ہمیں ایسی دکھائی دیں گی جو اپنی اپیرنس میں ایسی چیزیں اڈاپٹ کریں جو کہ دوسری عورتوں کو دوسری خواتین کو اپنے سے بڑی عمر کی یا اپنی ہم عمر خواتین کو اچھی لگتی ہوں جس کا مطلب یہ ہے کشت کے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو ایٹنگ ڈس آڈر بھی اسی طرح کی ایک علامت ہے عورت اپنے بارے میں اتنا شرمندگی اور انفیریٹی بعض اوقات محسوس کرتی ہے that she goes to an extreme of making herself invisible. یعنی اپنے آپ کو وہ گم کر لینا چاہتی ہے اور لوگوں کو وہ دکھائی نہ دے اپنے آپ کو بعض اوقات میں اتنا چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے اور یہی چیز اپنے آپ کو کم کرنا یا اپنے آپ کو انویزبل بنا لینا کسی خواہش کے نتیجے میں وہ ایٹنگ ڈس آڈر کا شکار بھی ہو جاتی ہے آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سائیکو ڈائنامک اپروچ کی بات کی ہم نے دیکھا کہ conventional psychodynamic approach Freudian approach میں جینڈر رولس کو کس طرح سے سمجھا گیا اور بیان کیا گیا اور اس کے بعد نیو فرائیڈنس میں سے کیرن ہارنی نے کس طرح سے سوشل فیکٹرز کی اور سوشل ویریبلس کی اور سگنیفیکینٹ ادرس کو کی بات کرتے ہوئے جینڈر رولس کو سمجھا اور پھر ماڈرن فیمنسٹ تھیریز میں فیمنسٹ سائیکو اینالٹک اپروچ میں ہم نے چوڈرو اور کشک کی اپروچ کے بارے میں بات کی دونوں نے بالکل ایک نئے اینگل سے جینڈر رولس کو سمجھا ہے اور نئے طریقے سے بیان کیا ہے اور یہ ایسے ایریاز ہیں جس میں اگر آپ کو انٹرسٹ محسوس ہو تو آپ اپنے معاشرے میں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان کی پریولنس کو دیکھنے کے لیے خود سے بھی کوئی اسٹڈی کر سکتے ہیں خود سے کوئی ریسرچ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس بات کو سیس کر سکتے ہیں کہ یہ تھیریز کہاں تک ہمارے معاشرے میں اپلیکیبلٹی رکھتی ہے خاصی حد تک شاید ہمیں ان کی اپلیکیشن دکھائی دی جائے اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور تھیریز کی بات کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی تک بنیادی اور بڑی سائیکولوجیکل اپروچز um, کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی اپروچیز ہیں جنہوں نے وہ کہ وہ اتنے زیادہ وسیع دائرہ رکھنے والی اپروچز نہیں ہیں لیکن انہوں نے جینڈر رولس کو اور جینڈر ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت کنٹریبیوشن کیا ہے اور ایک نئے اینگل سے جینڈر ڈیولپمنٹ کو بیان کیا ہے اگلے لیکچر میں ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ